حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور عبد بن کے کے ایک بیٹے بارے میں جھگڑ پڑے حضرت سعد نے کہا کہ مجھے میرے بھائی اتبا نے وسیعت کی تھی کہ تو جب بھی مکہ جائے تو زما کی لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کو تلاش کر کے پکڑ لینا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے عبد بن زما نے کہا وہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اتبا کے ساتھ اس کی واضح مشابہت محسوس فرمائی مگر آپ نے فرمایا بچہ گھر والے ہی کا ہوتا ہے لیکن سودا تو اسے پردہ کیا کر سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سترہ